ہر قدم پر ایک نیکی ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ حاجی کا اونٹ جب بھی پاؤں زمین سے اٹھاتا ہے یا ہاتھ یعنی اگلا قدم زمین پر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حاجی کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں یا اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں یا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں حج کے لیے ایک ہزار پیدل سفر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے اپنے قدموں پر چل کر ایک ہزار مرتبہ بیت اللہ تشریف لائے اور ان سفروں میں کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے یعنی سارے سفر پیدل فرمائے گناہوں سے پاکی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرے پھر نہ تو کوئی بے حیائی کا کام کرے اور نہ فکس کرے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا